حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے کچھ اونٹ خود نہر فرمائے اور کچھ اونٹ کسی اور نے نہر کیے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوبیس